السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر تیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور اور تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا انہیں ظاہر کرو وہ تو سینوں میں چھپی ہوئی تمام باتیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کون بھلا اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے خطاب کیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپ کر باتیں کرو یا سب کے سامنے کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سب اچھی طرح جانتے ہیں اونگ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی اگر تم اوپر اوپر سے نبی وسلم کے سامنے اچھے بنو گے مگر دل میں ان کے خلاف باتیں سوچو گے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ چل جائے گا اور وہ اپنے نبی کو بھی بتا دیں گے صدق اللہ العظیم